بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والشمس تجري لمستقر 老乡。 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم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 حضرات علماء کرام محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں پیارے بچوں پردہ نشین ماں اور بہنوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج میں اس مبارک مجلس میں عیسال ثواب کے موضوع پر آپ سے خطاب کروں گا آئیے پہلے اس ترکیب کا مفہوم سمجھ لیتے ہیں ایسال ثواب ایسال کا مطلب عربی میں ہوتا ہے پہنچانا اور ثواب یہ عربی کے ثابہ یسوبوں سے مشتق ہے جس کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا یعنی جو عمل جزا کی صورت میں آدمی کی طرف واپس پلٹتا ہے لوٹتا ہے اس کو ثواب کہا جاتا ہے یسوب میں لوٹنا تو ثواب کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کا عمل جو جزا کی صورت میں واپس لوٹتا ہے اس کو ثواب کہتے ہیں ترکیب کا مطلب یہ ہوا کہ ثواب کا پہنچانا آج تیجا ہو دسواں ہو بیسواں ہو چہلم ہو فاتحہ ہو کل کے ڈھیلے ہوں قبروں پر اذان ہو چنوں پر آیت کریمہ ہو باداموں پر آیت کریمہ ہو بزرگوں کے نام نظر و نیاز ہو ان تمام بدعات و خرافات اور شرکیات کا منبع اور سرچشمہ اور اس کی بنیاد یہی عقیدۂ سال ثواب یہ عقیدہ در حقیقت قرآن حکیم کی بہت ساری آیتوں سے متصادم ہے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكم من الصالحين اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں اور جو ایسا کرے گا وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا اور خرچ کرو ان چیزوں کو جو ہم نے تمہیں روزی دی ہے اس سے پہلے کہ موت تمہارے پاس آ جائے اور موت آنے کے وقت کوئی یہ کہنے لگے کہ اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہ دے دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا میت کا مرتے وقت آدمی کا گڑ گڑا کر کے رب سے یہ درخواست کرنا کہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہ دے دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا یہ گڑ گڑانا اور یہ درخواست کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آدمی نے زندگی میں جو صدقہ کر دیا جو نیک کام کر دیا جو عمل صالح کر دیا صرف انہی کا ثواب اسے ملے گا ورنہ اگر مرنے والے کو یہ معلوم ہو کہ میرے مرنے کے بعد بھی لوگ دعاؤں کا پارسل فاتحوں کا پارسل ثوابوں کا پارسل عمال صالحہ کا پارسل کرتے رہیں گے اور مجھے ان تمام چیزوں سے فائدہ پہنچے گا تو اسے اس طرح گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالی سے مہلت مانگنے کی ضرورت کیوں پڑتی کہ تھوڑی سی مہلت مجھے کیوں نہ دے دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا تو عیسال ثواب کا عقیدہ سب سے پہلے اس آیت کریمہ سے ٹکراتا ہے

تاکہ چھوڑی ہوئی دنیا کے اندر جا کر کے من نیک عمل کرتا عمل صالح کرتا اللہ فرما رہا ہے تو ایک بات ہے جو وہ بول رہا ہے انہا ہوا ہوا قائل ہے ہے ایک بات وہ بول رہا برزخ اس کے پیچھے برزخ ہے قیامت کے وقوع تک یہ آیت کریمہ بھی صاف طور پر یہ بتا رہی ہے کہ موت کے آنے کے وقت آدمی درخواست کرتا ہے کہ مجھے دنیا میں لوٹا دیا جائے اور چھوڑی ہوئی دنیا میں میں پہنچ کر کے نیک آمال کروں اس کی یہ تمنا اس بات کی دلیل ہے کہ آمال صالحہ کا پارسل کوئی اپنی طرف سے اس تک نہیں پہنچا سکتا ایک آیت کریمہ اور دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما تجزون ما کنتم تعملون تمہیں بدلہ دیا جائے گا معاوضہ دیا جائے گا انہی عملوں کا جن کو تم خود کرتے ہو عربی کا ایک معمولی طالب علم جانتا ہے کہ انما کا مفاد حسر ہے اور یہاں انما کا لفظ موجود ہے انما تجزون ما کنتم تعملون زور کس پر ہے کنتم تعملون پر کہ تمہیں بدلہ دیا جائے گا انہی عملوں کا تمہیں معاوضہ دیا جائے گا انہی عملوں کا جو عمل تم خود کرتے ہو یہ آیت کریمہ کہ آدمی کو عملوں کا معاوضہ دیا جائے گا جو اعمال اس نے خود کیے ہیں عمل کوئی کرے اور معاوضہ کسی کو دے دیا جائے یہ آیت کریمہ اس عقیدے کے خلاف ہے اس تصور کے خلاف ہے ورنہ ان نما کا جو مفاد ہے حسر اس کا کوئی فائدہ سمجھ میں نہیں آتا اور یہ بات تو بالکل مشہور ہے کہ کل قیامت کے دن کوئی رشتے دار کسی رشتے دار کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا یوم میں المرء فر المر آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا وہ ام ہی وہ بھی اپنی ماں سے بھاگے گا اپنے باپ سے بھاگے گا وہ صاحبت ہی وہ بنی اپنی بیوی سے بھاگے گا اپنے بیٹوں سے بھاگے گا لکل منہم یوم شانو یغنی ان میں سے ہر ایک کا ایک حال ہوگا جس حال میں مبتلا ہو کر کے وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو جائے گا چاہے آدمی کتنا ہی اس کا قریبی کیوں نہ ہو ایک نیکی دینے کے لیے آدمی کسی کو راضی نہیں ہوگا اللہ نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا اللہ جزی والد والدی ڈرو اس دن سے جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہیں دے پائے گا باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہیں دے سکتا بدلہ نہیں دے پائے گا ایک جگہ اللہ نے اور فرمایا ولا تقسیب علیہ آدمی جو کسب کرتا ہے وہ کسب صرف اسی کے لیے ہے جو بھی کام کرتا ہے اس کام کا بدلہ اسے ہی دیا جائے گا کام کوئی کرے بدلہ کسی کو دے دیا جائے یہ عقیدہ اس آیت کریمہ کے خلاف ہے تین آیت کریمہ اور لے لیجئے اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں پہلی آیت کریمہ ہے انسانی وساسو کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہے اور ان قریب اس کی کوشش اسے دکھا دی جائے گی یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ انسان کا حق صرف اس کے خود کے صحیح و عمل کے اوپر ہے اس کا حق کسی اور کے سیو عمل کے اوپر نہیں ہے دوسری آیت من منع فلی نفسی جو آدمی کوئی نیک عمل کرے گا تو اس کے عمل کا فائدہ صرف اسی کو پہنچے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی نیک عمل کرے اور اس کے نیک عملوں کا بدلہ اس کے نیک عملوں کی جزا کسی اور کو دے دی جائے تیسری آیت کل بیما رہین ہر آدمی اپنے کسب کے ساتھ رہن رکھا ہوا ہے اب جب ہر آدمی اپنے کسب کے اوپر رہن رکھا ہوا ہے تو رہن وہی توڑ سکتا ہے جس نے رہن رکھا ہے دوسرا کوئی رہن کیسے توڑ سکتا ہے اور ایسال ثواب کا عقیدہ ان تینوں آیتوں سے متصادم ہے ٹکرا رہا ہے یہ آیات تھی اب احادیث پیش کرتا ہوں پہلی حدیث وعن عبد الله نے ابي بکرین قال سمعت انس بن مالک يقول قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتبع الميت ثلاثه فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبعه اهله وماله وعمله فيرجع اهله وماله ويبقى عمله رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو کتاب الزہد والرقائق کے اندر لائے ہیں حضرت عبداللہ ابن ابی بکر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میت کے ساتھ تین چیزیں چلتی ہیں آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ تین چیزیں چلتی ہیں دو چیزیں لوٹ آتی ہیں اور ایک چیز اس کے ساتھ واپس جاتی ہے فیر جو اسنان تین چیزیں چلی دو چیزیں واپس لوٹ آئیں ایک چیز جاتی ہے تین چیزوں میں دو چیزیں جو واپس ہو جاتی ہیں وہ کیا ہیں ہے یت بہ فیرجع اہلہ و مالہ اس کے اہل و عیال اور اس کا مال یہ دونوں لوٹ آتے ہیں جانے والی چیز کون سی اس کے ساتھ باقی رہنے والی چیز کون سی اس کا عمل یہ حدیث کسی بھی آدمی کا دل دہلا دینے کے لیے کافی ہے جو چیز سب سے پہلے انسان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے انسان سب سے زیادہ توجہ اسی کے اوپر کیے ہوئے ہے اور رات دن اس کو حاصل کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے وہ کیا ہے مال مال کسی بھی طریقے سے آئے چاہے حلال طریقے سے آئے چاہے حرام طریقے سے آئے رات دن مال کی تحصیل میں کوشاں ہے حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر سب سے پہلے یہی ساتھ چھوڑ دیتا ہے تجوری میں مال رکھا ہوا ہے لاکھوں روپے کا بینگلو بنایا ہوا ہے لاکھوں روپے کی کار کھڑی ہوئی ہے تیجوری بولتے جا ایک انچ میں تیرے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں کار وہیں کڑی ہے جب تک تو زندہ تھا میرے اوپر سوار ہو کر کے چلتا تھا اب میں تیرے ساتھ ایک قدم چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں اب ایک نئی گاڑی سے تو جا جس کے پہیے آدمی ہوتے ہیں تیرے ساتھ ایک قدم چلنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں بنگلہ بھی ایک انچ کھسکنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ تو جا بیوی بھی یہی بولتی ہے بچے بھی یہی بولتے ہیں رشتے دار بھی یہی بولتے ہیں ارے جلدی سے اس کو شہر خموشہ کی طرف لے جاؤ ورنہ بھی بدبو پھیل جائے گی میت کو زیادہ دیر تک گھر میں نہ رکھو کتنی تلخ حقیقت ہے کتنی آرزو اور تمناؤں کے ساتھ اس نے گھر بنایا تھا کتنی آرزو اور تمناؤں کے ساتھ اس نے گاڑی خریدی تھی کتنی محنت اور مشقت سے اس نے مال حاصل کیا تھا لیکن یہ ساری چیزیں ایک قدم اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار اس بے وفا کے ساتھ آدمی اس قدر دل لگا لے کہ اس کے علاوہ ہر چیز کو بھلا دے اس آدمی سے زیادہ احمق اور کون ہو سکتا ہے ہاں دوسرا جو گروہ ہے دوسری جو چیز ہے اہل و عیال یہ چند قدم چلتے ہیں رسم وفا نبھانے کے لیے قبرستان تک چلے گئے جب اس کو منو من مٹی کے نیچے رکھ دیا گیا تو اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے مڑ کر بھی نہیں دیکھتے نہ بیٹا دیکھتا ہے نہ بیوی دیکھتی ہے نہ ماں باپ دیکھتے ہیں کوئی بھی نہیں دیکھتا تو مال ایک انچ کھسکنے کے لیے تیار نہیں اہل و ایال کچھ دور گئے پھر شہر خموشہ میں تم کو تن تنہا منفرد چھوڑ کر واپس آ گئے وہ حدیث عبرت کے لیے ہے کہ جب آدمی دفن کر کے پلٹتا ہے تو مردے کو واپس ہونے والوں کے قدموں کی آہٹ سنا دی جاتی ہے بریلویا نے اس کو ایک دوسری چیز کے اوپر لے جا کر کے فٹ کر دیا یہاں مردے کو واپس جانے والوں کی قدموں کی آہٹ اس وجہ سے سنائی جاتی ہے تاکہ اس کی حسرت میں اضافہ ہو کہ زندگی میں جن کے ساتھ میں نے تعلق رکھا ان کے لیے میں نے حلال و حرام کی تمیز نہیں کی وہی لوگ اب مجھے تنے تنہا چھوڑ کر شہر خاموشہ میں واپس جا رہے ہیں حسرت کے لیے جانے والوں کے قدموں کی آٹوں اسے سنائی جاتی دوسرے لوگوں نے اس کا کیا مطلب نکال لیا کہ مردے اپنی قبروں میں زندہ رہتے ہیں لیجئے جناب علی کہاں کی بات کہاں فٹ کر دی گئی تو مال ایک انچ کھسکنے کے لیے تیار نہیں ہوا اہل و ایال تھوڑی دور گئے اور واپس آ گئے تن تنہا قبر میں موجود ہے حیران و پریشان ہے چاروں طرف تاریخی ہے وہاں ایک چیز آ کر کے اس کے سامنے کھڑے ہوتی ہے عمل گھبرانا نہیں میں اس تاریخی میں تیرے لیے روشنی ہوں میں اس تنہائی میں تیرا مونس ہوں میں اس تنہائی میں اکیلے پن کے اندر تیرا غمخوار ہوں تیرا ہمدرد ہوں گھبرانا نہیں میں تیرے ساتھ ہوں اللہ اکبر جو ہمیشہ ساتھ رہنے والا اس کے اوپر آدمی کی محنت نہیں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ تین چیزیں چلتی ہیں دو واپس آ جاتی ہے ایک اس کے ساتھ جاتی ہے ساتھ جانے والی چیز اس کا عمل ہے بک بقا عمل اس کا عمل اس کے ساتھ جاتا ہے یہاں ایک بات قابل غور ہے کون سی چیزیں لوٹ آتی ہیں اہل عیال لوٹ آتے ہیں مال لوٹ آتا ہے یعنی مالی فائدہ اس کو اب نہیں پہنچایا جا سکتا مال لوٹ آیا مالی فائدہ اس کو نہیں پہنچایا جا سکتا کیا پہنچتا ہے اس کو امل اس کا عمل اس کے ساتھ جاتا ہے یہ امل اس کا عمل اس کے ساتھ جاتا ہے یہ حدیث بتا رہی ہے کہ کسی اور کا عمل اس تک نہیں پہنچتا اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے جو عمل اس نے خود کیے ہیں اس کا عمل امل کسی سے بھی ترجمہ کرا لو اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے کسی اور کا عمل اگر اس کے ساتھ جاتا کسی اور کا عمل اس کے ساتھ باقی رہتا تو حدیث میں اس کی وضاحت کر دی جاتی عمل کا لفظ بتا رہا ہے کہ اس کے ساتھ باقی رہنے والا صرف اس کا عمل ہے کوئی عمل کر کے اس تک نہیں پہنچا سکتا دوسری حدیث وان عنه رضی اللہ الله صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه اللہ من صدقت جاریہ او علمی ينتفع به او ولد صالح يدعو له رواہ مسلم فی کتاب الوسیہ حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو کتاب الوسیہ کے اندر لائیں جہاں وسیعتوں کا بیان ہے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جب آدمی مر جاتا ہے تو ان قطع عنہ عملہ تو اس کا عمل اس سے الگ ہو جاتا ہے اس کا عمل سے الگ ہو جاتا ہے کیا مطلب اب نہ تو مرنے کے بعد وہ کوئی عمل کر سکتا ہے امال کا سلسلہ ختم اب کوئی عمل اس تک پہنچ بھی نہیں سکتا اور نہ خود کوئی عمل وہ کر سکتا ہے انقطا انہ اس کا عمل اس سے منقطع ہو گیا آدمی مرا کہ اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا اب نہ تو کوئی عمل اس تک پہنچایا جا سکتا ہے اور نہ تو وہ خود کوئی عمل کر کے اپنے اعمال میں اپنے دفتر اعمال کے اندر کوئی اضافہ کر سکتا ہے اور در حقیقت یہ حدیث پاک اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وہ کل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا ہر آدمی کی نیکی اور بدی اچھے عمل اور برے عمل ہم نے اس کی گردن میں لٹکا دیے ہیں اور قیامت کے دن تیرا رب ونخرج له يوم القيامه کتابا يلقاه منشورا ایک کتاب ہے وہ کتاب اس کے سامنے کھول کر رکھ دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ پڑھ دنیا میں بندے نے جو اچھے برے اعمال کیے ہیں وہ اس دفتر میں لکھ دیے گئے ہیں اب وہ دفتر بند ہو گیا اور وہ دفتر اس کی گردن میں لٹکا دیا گیا اب قیامت کے دن ہی یہ دفتر کھلے گا تو پھر نئے سرے سے کوئی چیز اس کے اندر کیسے لکھی جائے گی لکھنے والے تو اٹھا لیے گئے مرنے کے بعد اب کوئی آدمی آ کر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کے اعمال میں اضافہ ہوتا ہے در حقیقت وہ عیسایت کریمہ کا منکر ہے اس لیے کہ مرنے کے بعد اس کا دفتر اعمال لپیٹ دیا گیا اور اس کی گردن میں ڈال دیا گیا اب قیامت کے دن ہی اس کے سامنے کھولا جائے گا قرآن حکیم بولتا ہے ونوخری جو لہو یوم القیامتی کتاب یلقہ اس دفتر کو اس کے سامنے کھولا جائے گا پھر بولا جائے گا اقرا کتابک اپنی کتاب پڑھ لے ایک حدیث میں نے بیان کی تھی نا حدیث کا ایک آدمی ایسا ہوگا کہ ننانوے دفتر گنا ہو کے اس کے سامنے پھیلا دیے جائیں گے اور ہر ایک دفتر کی لمبائی اتنی ہوگی جہاں تک اس کی نظر جائے گی اللہ پوچھے گا تن کرو منہارا شیا کیا جو کچھ لکھا ہوا ہے ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی تو انکار کرے گا کہے گا نہ میرے رب نہیں ہے میرے رب پھر اللہ پوچھے گا کا الحافظون حافظ جو لکھنے والے تھے تیرے کندھے کے اوپر جو نیکی اور بدی لکھ رہے تھے کیا انہوں نے لکھنے میں کوئی غلطی کی ہے ظلم کیا گیا ہے تیرے ساتھ میرے کتبا نے لکھنے والوں نے کیا تیرے ساتھ ظلم کیا ہے غالب تو بول دے گا کیا بولا ہے غالب پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق کیا بولتا ہے پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا وہ تو فرشتوں نے جو چاہ لکھ لیا ہمارا کوئی آدمی تھا لکھتے وقت گواہ ہونا چاہیے اللہ فرمائے گا ظلم کا میرے لکھنے والے حفاظت کرنے والے کتبا نے کیا تیرے ساتھ ظلم کیا ہے فوراً بول دے گا نہیں ہے میرے رب جو کچھ لکھا ہے بالکل صحیح لکھا ہے حدیث بتا رہی عمل اس سے منقطع ہو گیا منقطع ہونے کا مطلب اب کوئی عمل اس تک پہنچایا نہیں جا سکتا اور نہ وہ خود کوئی عمل کر سکتا ہے مگر تین چیزیں اللہ من صدقت جاریہ او علمی ينتفع به او ولد صالح يدعو له تین چیزوں کا فائدہ اس کے مرنے کے بعد بھی پہنچے گا اور یہ تین چیزیں خود اس کی کمائی ہیں صدقہ جاریہ ایک ہے صدقہ جاریہ اور ایک ہے سنت جاریہ دونوں کا فرق سمجھ لیں اگر آدمی نے وسیعت مال کے بارے میں کی ہے تو یہ صدقہ جاریہ ہے اور اپنی اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کے بارے میں اگر وسیعت کی ہے تو یہ سنت جاریہ ہے سو دونوں کا فرق ذہن میں رکھا جائے اگر مال کے بارے میں اس نے وسیعت کی ہے کہ اسے اچھی جگہوں پر خرچ کر دینا تو یہ صدقہ جاریہ ہے اور اگر اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت دینی تعلیم و تربیت کے بارے میں اس نے وسیعت کی ہے تو یہ وسیعت سنت جاریہ ہے یہ خود اس کا اپنا عمل ہے مرنے کے بعد اس عمل کا فائدہ اس کو پہنچتا رہے گا اور علمی انتفع بھی کوئی علم چھوڑ کر کے یہاں سے گیا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں دینی علم چھوڑ کر کے گیا ہے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا اس لیے کہ خود اس کی کمائی ہے خود اس کا عمل ہے یہ دن سوال یدعو لہو یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے نیک بنانے میں اس کی کوشش تھی اس کا عمل تھا لہذا مرنے کے بعد بھی اس کے اس عمل کا فائدہ اس تک پہنچا پہنچتا رہے گا یہ حدیث بتا رہی ہے کہ انسان کو صرف اسی کے کیے گئے عملوں کا فائدہ پہنچے گا عمل کوئی کرے فائدہ کسی کو پہنچ جائے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصول مجازات کے خلاف قانون عدل کے خلاف اللہ کا قانون عدل متاثر ہوتا ہے اب آئیے ایک سوال کا جواب میں آپ کے سامنے پیش کر دوں سوال یہ ہے کہ مرنے کے بعد آدمی کے حق میں دعا کی جا سکتی ہے کہ نہیں نیک اولاد ہو تو دعا کرے گئی کوئی بھی مومن مرنے والے کے حق میں دعا کر سکتا ہے جواب اس کا یہ ہے دعا کر سکتا ہے دعا میت کے حق میں جائز ہے تو ایسال ثواب تو جائز نہیں جب اس کے حق میں دعا کی جا سکتی ہے دعا کرنا جائز ہے تو ایسال ثواب کیوں اس کے حق میں جائز نہیں ہے جواب اس کا یہ ہے کہ ایسال ثواب اور دعا میں زمین اور آسمان کا فرق ہے دعا کے اندر دعا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی سے درخواست کرتا ہے کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے اب اللہ مغفرت فرمائے یا نہ فرمائے یہ اس کی شان ہے اس کا کام ہے آپ نے تو صرف درخواست کر دی ہے اور دعا بھی کس کے حق میں کرنے کا حکم ہے کرنے کی اجازت ہے جو لوگ توحید کے اوپر مرے اگر کوئی آدمی قبر پوچھتے ہوئے مر گیا کوئی آدمی شرک میں مبتلا تھا شرک میں مبتلا رہتے رہتے یہاں سے مر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے دونوں نے اس کے حق میں دعا کی اجازت نہیں دی ہے جو توحید پر مرا ہے صرف اسی کے بارے میں دعائے مغفرت کی اجازت دی گئی ہے اور دعائے مغفرت ایک طریقے کی درخواست ہے ریکویسٹ ہے اب اس درخواست کو اللہ قبول کرے یا نہ قبول کرے یہ ایک الگ بات ہے لیکن ایسال ثواب کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن پڑھ کر کے یا نیکی کر کے اس کی مزدوری لے لی اب میں اس مزدوری کو یہ چاہتا ہوں کہ دوسرے کو دلوا دوں دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے ایک میں ریکویسٹ ہے فقط ایک میں خالی درخواست ہے اور دوسرے میں اپنی مزدوری دوسرے کو پہنچانا ہے یہ صحیح نہیں ہے اس کو میں ایک مثال سے واضح کرتا ہوں کہ آپ کا کوئی نوکر ہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا نوکر آپ کے پاس کھڑا یا بیٹھا ہوا ہے اتنے میں ایک سائل آتا ہے مانگنے والا آتا ہے تو نوکر یہ بولتا ہے جناب اس کو ایک روپیہ دے دیجئے یہ ہے درخواست دعا اب چاہے مالک ایک روپیہ اس کے کہنے کی وجہ سے دے یا نہ دے اختیار ہے اس کو لیکن اب نوکر یہ بولتا ہے کہ جناب علی میرے مالک میری مزدوری میں سے اس کو ایک روپیہ دے دے اب دینا ضروری ہے اگر نہیں دے گا تو مالک زیادتی کر رہا ہے ظلم کا مرتکب ہوگا کہ اپنی مزدوری میں سے دلا رہا ہے اگر نہیں دے گا تو زیادتی ہوگی لہذا اس مثال سے فرق واضح ہو گیا دونوں کے درمیان کہ دعا الگ چیز ہے ایسال ثواب الگ چیز ہے اور ایک فرق اور بھی ہے دعا زندہ اور مردہ دونوں کے لیے ہے اور ایسال ثواب صرف مردوں کے لیے مخصوص کر رکھا ہے ان لوگوں نے ارے مر گیا اس کے لیے دعا کی اجازت ہے اور زندہ بھی ایک زندہ آدمی سے بول سکتا ہے میرے حق میں آپ دعا کیجئے ہے کہ نہیں تو دعا تو زندہ اور مردہ دونوں کے لیے ایسال ثواب پوچھیے ان سے کہ ایسال ثواب تو صرف مردوں کے لیے تم نے خاص رکھا ہے تو دعا میں اور ایسال ثواب میں تو فرق یوں بھی واضح ہو گیا کہ دعا تو زندہ اور مردہ دونوں کے لیے ہے ایسال ثواب صرف مردوں کے لیے ہے اب آئیے ان احادیث کی طرف جن سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ میت کی طرف سے ثواب کیا جا سکتا ہے پہلی حدیث وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم ان ابي مات وترك مالا ولم يوصي فہل یکفر عنہ ان اتصدقان قال نعم رواہ النسائی فی کتاب الوسایا فی باب فضل صدقت عن المیت امام نسائی اس حدیث پاک کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راویہ ہیں امام نسائی اس کو کتاب الوسایا کے اندر لائے باب کیا ہے باب و فضل صدقت عن المیت میت کی طرف سے صدقہ دینے کا باب اب اس حدیث کو ذرا غور سے دیکھتے ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا غور سے سنیے شبہات انہی حدیثوں سے پیدا ہوئے ہیں اور شبہ کا ازالہ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اسال ثواب کا عقیدہ رکھنے پر مجبور ہوئے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ایک آدمی آیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول میرا باپ مر گیا ان ابھی ماتا میرا باپ مر گیا وہ تارا کا مال مال بہت چھوڑا اس نے ولم یو سے لیکن وسیعت نہیں کی ہے فہل فل یوک فروان کیا اس کے طرف سے کفارا ہو جائے گا اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نام ہاں اس کی طرف سے تو صدقہ کر سکتا ہے اب دیکھیے یہاں وسیعت بھی نہیں ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر تو اس کی طرف سے صدقہ کرے گا تو صدقہ میت کی طرف سے ہو جائے گا یہ حدیث تو اجازت دیتی ہے کہ آدمی مالی صدقہ کر سکتا ہے اور مالی صدقے کا ثواب میت کو پہنچتا ہے جواب اس کا یہ ہے کہ اسی حدیث کے اندر اس سوال کا اس شبہ کا جواب ہے میت کے ذمے کوئی کفارہ رہ گیا تھا کوئی قسم کا کفارہ رہ گیا تھا کوئی اور کفارہ رہ گیا تھا اسی وجہ سے وہ پوچھتا ہے فہل یو کفر اگر میں اپنے باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اس کا کفارہ دے دوں تو کیا کفارہ قبول ہو جائے گا تو کفارہ تو قرض ہوتا ہے میت کی طرف سے وہ قرض تو ادا کرنا ہی ہے لہذا یہ حدیث ایسال ثواب کے موقع پر دلیل نہیں بن سکتی اس لیے کہ میت کی طرف سے کوئی کفارہ باقی تھا جو وارث نے اس کی طرف سے ادا کرنے کی اجازت چاہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کفارہ تو قرض ہوتا ہے اگر کفارہ ہو تو میت کے مال سے وہ کفارہ دیا جا سکتا ہے فہل یو کف اس کی طرف سے کفارہ دے دیا جائے تو اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا ادا ہو جائے گا اس لیے کہ کفارہ قرض ہے لہذا یہ حدیث عیسیٰ علیہ ثواب کے موقع پر دلیل نہیں بن سکتی دوسری حدیث وان عائشہ رضی اللہ عنہ ان قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان امي افتلتت نفسها واراها لو تكلمت تصدقت افا تصدق تصدق عنها نام البخاري في کتاب الوصايا حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب الوصیت میں لا رہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ تمام کی تمام احادیث وسیعت سے تعلق رکھتی ہیں وسیعت سے تعلق رکھتی ہیں اگر میت نے وسیعت کی ہے تو صدقہ کر دیا جائے اس لیے کہ وسیعت کرنا میت کا عمل تھا اب اس کا عمل دخل ہو گیا نا اس کام میں لہذا اگر وارث اس کی طرف سے اس کے مرنے کے بعد عمل کرتا ہے تو اس اس کو کا فائدہ پہنچے گا امام بخاری کو کتاب الوسیت کے اندر لا رہے ہیں ترجمہ کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے فرماتی ہیں کہ ایک آدمی نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول میری ماں اچانک مر گئی ہے ان امی میری ماں اچانک مر گئی ہے اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں لو تکل مت اگر وہ بول پاتی تو تصدقت تو صدقہ ضرور کرتی افا تصدق تصدکوا کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کر دوں کارنام نبی نے کہا صدقہ کر دو تصدکنا جاؤ صدقہ کر دو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ میت کی طرف سے اگر صدقہ کیا جائے تو صدقہ پہنچ جاتا ہے جواب اس کا یہ ہے کہ اسی حدیث میں اس شبہ کا جواب موجود ہے صحابی نے کہا کہ میری ماں اچانک مر گئی وہ اراہا اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ بولتی تو صدقہ کرتی صاحب زادے کو کیسے یہ تخیل پیدا ہوا اس کا کوئی نہ کوئی پس منظر تو ہونا چاہیے وہ اراہا کا لفظ بتا رہا ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں میرا خیال ہے میرا یقین ہے کہ اگر میری ماں بولتی تو صدقہ ضرور کرتی صاحبزادے کو تخیل کیسے پیدا ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً ماں کی نیت تھی صدقہ کرنے کی بولنے کا موقع نہیں ملا دنیا سے رخصت ہو گئی تو اگر اس کی نیت تھی تو نیت تو انسان کا عمل ہے اگر کسی چیز کے بارے میں انسان کی نیت بھی ہو اگر وارث اس کام کو پورا کر دیتا ہے تو نیت بھی عمل ہے دل کا عمل ہے وہ مثلا باپ نے اپنی نیت ظاہر کی تھی کہ اگر زندگی نے وفا کی تو میں ایک مسجد بناؤں گا ایک مدرسہ بناؤں گا بنانے سے پہلے ہی مر گیا اب اگر وارث بیٹے اس کی طرف سے مسجد بناتے ہیں اس کی طرف سے مدرسہ بناتے ہیں تو اس کا ثواب باپ کو پہنچے گا اس لیے کہ اس نے نیت کا اظہار کیا تھا اور نیت بھی عمل ہے وہ تو عمل قلب ہے اس کے عمل کو دخلتا لیا مسجد بنانے کا ثواب باپ کو پہنچے گا مرنے کے بعد مدرسہ بنانے کا سواب باپ کو پہنچے گا اس لیے کہ اس کام میں میت کی نیت کا دخل تھا جو عمل قلب ہے دوسری روایت وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال افتلتت نفسها فلم ازن تکلمت تصدقت آفالحا اجر ان قال نعم روح مسلم فی کتاب الوسی حضرت امام مسلم بھی اس حدیث کتاب الوصیت میں لا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کا تعلق بھی وسیعت ہی سے ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میری ماں اچانک مر گئی ہے اس نے وسیعت نہیں کی ہے وہ ازن اور میرا گمان یہ ہے اور کبھی کبھی گمان یقین کے معنی میں آتا ہے میرا گمان یہ ہے کہ اگر وہ بولتی تو صدقہ کرتی صاحب زادے کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ بولتی تو صدقہ کرتی اس کا بھی پس منظر تھا کبھی اس نے اپنی نیت کا اظہار کیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ صاحب زادے یہ بول رہے ہیں کہ میں یہ گمان کرتا ہوں میرا یہ گمان ہے پہلے جو حدیث پڑھی گئی اس میں یہ تھا وہ آ رہا اور اس دوسری حدیث کے اندر وہ میرا گمان یہ ہے کہ اگر وہ بولتی تو صدقہ کرتی تو کیا اس کو فائدہ پہنچے گا اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں کیوں نہیں اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ ماں کی نیت ضرور تھی صاحبزادے بول رہے ہیں کہ اگر وہ بولتی تو صدقہ کرتی لہٰذا عمل دخل ہو گیا نیت کا اب اگر وارث مردے کی طرف سے کوئی مالی کام کرتا ہے مالی ثواب پہنچاتا ہے تو ثواب پہنچائے گا ایک حدیث اور ہے جو ثواب کے ٹھیکے دار عیسائی ثواب کے موقف پر پیش کرتے ہیں کہ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک باغ اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر دیا تھا خیرات کر دیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کا ثواب تمہاری ماں کو پہنچ جائے گا آئیے ذرا اس حدیث کا جائزہ لے لیں سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ یہ حدیث نسائی کتاب الوسایا میں ہے اب کتاب الوسایا میں امام نسائی لائے یہ حدیث کتاب الوسیت کے اندر آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا تعلق وسیعت سے پہلے حدیث پڑھتے پوری صنعت کے ساتھ پڑھتا ہوں وان سعید ابن امر ابن شرح بیلن ابن سعید ابن نے سعد ابن عبادت رضی اللہ تعالی عنہ ان ابی ان جدہی قال یہ سند ہے پوری خرج سعد بن عبادت رضی اللہ تعالی عنہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض مغازيه وحضرت امه الوفاة بالمدینہ فقیل لها اوسی فقالت فیما اوسی المال مال سعد فتوفيت قبل أن يقدم سعد فلما قدم سعد ذكر ذلك فقال يا رسول الله فهل ينفعها إن أتصدق عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فقال سعد لحاية كذا وكذا لحاية كذا وكذا صدقة عنها لحاية سماه روا النسائی فی کتاب الوسائے یہ پوری کی پوری روایت صنعت کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی گئی حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کیا ہے اس حدیث میں بالکل واضح کر دیا گیا ہے حضرت سعد ابن عبادہ کے بارے میں ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں چلے گئے تھے ایک لڑائی میں چلے گئے تھے ان کی ماں بیمار ہو گئی تھی اور اس سے پہلے کہ حضرت سعد ابن عبادہ مدینہ آئے مدینہ ہی میں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہوا حضرت ام الوفات بالمدینہ موت ان کی ماں کو آ گئی مدینہ ہی کے اندر قبل ان یقدم سعد اس سے پہلے کہ سعد آ جائیں فلما سعد جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور انہیں پتا چلا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہ اے اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کے ساتھ غزبے میں چلا گیا تھا اور میری غیر موجودگی میں میری ماں کا انتقال ہو گیا تو کیا میں ان کی طرف سے اگر کوئی صدقہ کروں فہل انفا تو ان کو اس صدقے کا نفع پہنچے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام ہاں سب آپ پہنچے گا تو حضرت سعد ابن نے کہا فلاں باغ ہائت مانے دیوار یعنی باغ فلاں باغ اس اس طریقے کا لہایت میں نے فلاں فلاں باغ اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر دیا لہایت ایک باغ کا نام انہوں نے لیا یہ باغ میں نے اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر دیا ہے یہ پوری حدیث ہے لیکن اسی حدیث کے اندر اس شبہ کا جواب موجود ہے جب ان کی ماں مرض الموت میں گرفتار ہوئی تو لوگ آئے کچھ عورتیں آئیں کہنے لگیں فقیل اللہ اوسی وسیعت کر دو وسیعت کر دو اوسی کہنے لگی اوسی کس چیز میں وسیعت کروں المالو مالو ساد مال تو پورا میرے بیٹے ساد کا ہے مال میرا ہوتا تو میں صدقہ کر دیتی میری تو نیت ہے کس چیز کی وسیعت کروں میں مال تو ساد کا مال ہے المال مال و ساد فتوفیت انتقال ہو گیا ان کا اب دیکھیے آپ یہ حدیث خود بتا رہی کہ نیت تھی وسیعت کرنے کی اس وجہ سے وہ نیت نہیں کر سکیں وہ عمل نہیں کر سکیں اور صدقہ نہیں کر سکیں کہ مال مال ساد تھا حضرت ساد کا مال تھا لہذا یہ دلیل بھی علیہ ثواب کے موقع پر یہ حدیث بھی دلیل نہیں بن سکتی ایک حدیث اور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کی آئیے اس حدیث کو بھی دیکھ لیتے ہیں حدیث اس طرح ہے وان جابر ابن اللہ اللہ رضی تعالی عنہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلما قضا خطبته نزل من منبره واتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله الله اكبر هذا عني وام من لم يزح من امتي رواه ابو داود في كتاب الضحايا حضرت امام ابي داود اس حدیث پاک کو جہاں قربانیوں کا بیان ہے کتاب الضحايا کے اندر اس حدیث کو لائے ہیں ترجمہ کیا ہے حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں بقرعید میں عیدگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا حاضر تھا وہاں جب آپ نے خطبہ ختم کیا ممبر سے اترے تو آپ کے سامنے ایک میڑھا لایا گیا اور آپ نے اس میڑے کو اس کبش کو اپنے ہاتھ سے ذبح فرمایا اور کیسے ذبح کیا آپ نے کہا بسم اللہ اللہ اکبر یہ میری طرف سے ہے اور میرے ان امتیوں کی طرف سے ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی یہ یہ حدیث عیسال ثواب کے بارے میں دلیل کیسے بن سکتی ہے یہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امتیوں کی طرف سے کی ہے قربانی جو قربانی نہیں کر سکے چاہے وہ زندہ ہوں یا مردہ ہوں پہلے جو گزر چکے وہ بھی اس قربانی میں شامل جو موجود ہیں جن کے پاس قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہے وہ بھی اس میں شامل اور وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں جو تاحال عالم وجود میں آئے ہی نہیں قیامت تک آنے والے امتیوں کے لیے جن کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں ہے یہ حدیث عیسلے ثواب کے موقع پر دلیل کیسے بن سکتی ہے اس میں تو مردوں کو جو ہے ثواب پہنچانے کے ساتھ ساتھ زندوں کو بھی ثواب پہنچایا جا رہا ہے زندوں کے لیے بھی قربانی ہے اور مردوں کے لیے بھی قربانی ایسے ان تمام امتیوں کی طرف سے ہے جو قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے چاہے وہ زندہ ہوں چاہے مردہ ہوں عیسائی ثواب میں ایسا نہیں ہوتا عیسائی ثواب صرف مردوں کے لیے ہوتا ہے اور یہ قربانی آپ نے زندوں کی طرف سے بھی کی ہے مردوں کی طرف سے کی ہے ان امتیوں کی طرف سے چاہے وہ زندہ ہوں چاہے مردہ ہوں صرف ان کے پاس استطاعت نہ ہو قربانی کی لہذا یہ دلیل بھی عیسائی ثواب کے موقف کے اوپر دلیل نہیں بن سکتی خلاصہ یہ نکلا کہ عیسال ثواب کا موقف بالکل غلط ہے قرآن خانی کرنا اور قرآن پڑھ کر کے جو اجر ملا ہے جو مزدوری ملی ہے اس کو فاتحہ کے زور سے پارسل بنا کر کے میت تک پہنچا دینا دو رکعت نماز پڑھ کر کے اس کا ثواب میت کو پہنچا دینا یہ ساری کی ساری باتیں قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہیں اور یہ سب بدعات ہیں خرافات ہیں رسم و رواج ہیں ان کا شریعت متحرہ سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے میت کی طرف سے قربانی ہو میت کی طرف سے قرآن خانی ہو میت کی طرف سے اور کوئی ثواب ہو قطان اس کا ثواب میت کو نہیں پہنچتا اللہ یہ کہ میت کا عمل دخل یا نیت کسی کام میں رہی ہو تو مرنے کے بعد اس کا ثواب اسے پہنچے گا یا اس نے وسیعت کی ہو اور وارث اس کی وسیعت کو پورا کر دے تو اس کا ثواب اسے پہنچے گا یہاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے اس کی ایک وجہ اور بھی ہے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ولی تھے آپ نے فرمایا نہیں سورہ کی آیت ہے النبی اولا بالمؤمنین من نبی تو مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں کیا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی اگر قرض دار ہو کر کے مرتا ہے اور اس نے مال نہیں چھوڑا ہے کہ اس کا قرض اس مال سے ادا کیا جائے تو وہ قرض میں ادا کروں گا اس لیے کہ میں امت کا ولی ہوں اللہ کوئی مقروض مر گیا مال نہیں چھوڑا اس نے نبی نے فرمایا میں چونکہ امت کا باپ ہوں امت کا ولی ہوں لہذا میں اس مقروض کی طرف سے قرض ادا کروں گا یہ نبی کی خصوصیت ہے لہذا نبی نے اگر امتیوں کی طرف سے قربانی کر دی تو یہ آپ کی خصوصیت ہے اس کو ہر جگہ فٹ نہیں کیا جا سکتا اور خاص طور سے عیسال سواد کے موقع پر تو اسے دلیل بنایا نہیں جا سکتا ایک سوال اور رہ جاتا ہے آدمی مر گیا حج نہیں کیا اس نے صاحب نصاب تھا حج نہیں کیا کوئی نظر مانی تھی منت مانی تھی منت پوری نہیں کر سکا نظر پوری نہیں کر سکا تو وارث پوری کرے تو اس کو ثواب ملے گا بولے ہاں ملے گا اس لیے کہ حج جو ہے اس کے اوپر فرض تھا ایک قرض تھا اس کے اوپر وہ قرض ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا قرض تھا صاحب نصاب ہو گیا آدمی تو اس کے مال میں اللہ کا حق بن گیا اب وہ پیسہ حج کا اس کے مرنے کے بعد لگایا جائے گا وارث اگر حج کرے تو حج کا ثواب اسے پہنچے گا اس لیے کہ یہ قرضہ ہے اور وارث اس کی طرف سے وکیل بن کر کے اس قرضے کو ادا کرے گا اسی طریقے سے اگر کوئی کفارہ تھا اس کے اوپر وارث اس کفارے کو ادا کرے گا کوئی نظر مانی تھی پورا نہیں کر سکا تو وارث اب وکیل بن کر کے اس کی طرف سے کفارہ کو ادا کرے گا اور نظر کو ادا کرے گا اور میت کو اس کا ثواب ملے گا میت کی طرف سے وارث جو ہوتا ہے نیابت کرے گا آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام احادیث کے اندر انہا کا لفظ ہے انہا نیابت کے لیے آتا کی طرف سے اگر میت کو ثواب پہنچتا تو لام استعمال کیا جاتا لہا اس کے فائدے کے لیے انہا کا لفظ تمام احادیث میں ہے اور ان جو لفظ آتا ہے وہ نیابت کے لیے آتا ہے یعنی وارث وکیل بن کر کے اس کی طرف سے نیابت کرے اب آپ ایک سوال اور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پیسہ تھا اس کے پاس حج نہیں کیا قرض تھا وارث اس کا قرض ادا کرے گا وکیل بن کر کے نظر نہیں پوری کر سکا اس کے اوپر نظر کا کفارہ تھا اس کے مرنے کے بعد وارث اس کی طرف سے وکیل بن کر کے وہ کفار ادا کرے گا اس کے مال میں سے وہاں ایک سوال ایسا ہوتا ہے کہ کیا وارث جو ہوتا ہے وکیل بن سکتا ہے وکیل کس نے بنایا اس کو میت نے تو وکیل نہیں بنایا تھا یہ وکیل کیسے بن گیا وارث وکیل بن کر کے موکل کی طرف سے مرنے والے کی طرف سے یہ چیزیں کیوں کر رہا ہے جواب اس کا یہ ہے کہ میت کو وارثین کو وکیل بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے خود اس کو وکیل بنا دیا ہے وارث خود وکیل بن جاتا ہے جیسے ایک حدیث کے اندر ہے ایک عورت آئی اور کہا کہ اے اللہ کے رسول میری ماں کے اوپر کچھ روزے رہ گئے تھے تو کیا میں اپنی ماں کی طرف سے روزوں کی قضا کروں تو اس کا سواب اسے ملے گا اب یہاں ٹھہر کر کے ایک شبہ کو اور حل کر لیں ایک عورت ہے بوڑھی عورت ہے اس نے روزہ رکھنا شروع کیا ایک روزہ رکھا اس نے دو روزہ رکھا تین روزہ رکھا پورے روزے رکھنے کا موقع اسے نہیں ملا اور وہ بیچ ہی میں مر گئی اب بقیہ روزے رکھنا اس کے ولی کے اوپر ہے اس کے وکیل کے اوپر ہے اس کے وارث کے اوپر ہے یہاں وہی جواب ہوگا کہ اس کی نیت پورے مہینے کے روزے رکھنے کی تھی اب اگر وارث اس کی طرف سے پورے روزے رکھتا ہے تو اس کو پورے روزوں کا سواب مل جائے گا وہی عورت آ رہی ہے پوچھ رہی ہے کہ اے اللہ کے رسول میری ماں مر گئی ہے اور اس کے اوپر روزے باقی رہ گئے ہیں تو میں اس کی طرف سے اگر روزہ رکھوں تو کیا اس کو روزوں کا ثواب پہنچے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک مثال سے سمجھایا یہ بتا لو کان اعلی امی کی قاضیہ اگر تیری ماں کے اوپر قرض ہوتا تو تو ادا کرتی کہ نہیں اس نے کہا کہ اللہ کے رسول ضرور ادا کرتے تو کہا کہ یہ قرض ہی ہے اس کا مطلب یہ کہ میت اگرچہ اپنے وارثین کو وکیل نہ بنائے اللہ اور اس کے رسول نے اس اس کو کو وارث وارث وکیل بنا دیا ہے اب وکیل جو بھی اس کی طرف سے کرے گا کفار نظر ہو یا اسی طریقے سے حج ہو تو یہ موکل کا عمل مانا جائے گا وکیل تو صرف نیابت کر رہا ہے وکیل تو صرف عمل کر رہا ہے اور در حقیقت یہ عمل سمجھو موکل کی طرف سے ہو رہا ہے اور جہاں تک وارث بنانے کا وکیل بنانے کا سوال ہے وہ تو اللہ اور اس کے رسول نے خود وارث کو وکیل بنا دیا ہے جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عورت آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ اللہ کے رسول میری ماں کے اوپر کچھ روزے ہیں اگر میں اس کی طرف سے روزے رکھوں کہ تو روزوں کا ثواب اسے پہنچے گا آپ نے فرمایا لو کانا اعلی ام کے دین الکنت قاضیہ اگر تیری ماں کے اوپر قرض ہوتا تو کیا تو ادا نہ کرتی کہا اللہ رسول ادا کرتی کہا کہ یہ اللہ کا حق ہے ادا کر تو حج وغیرہ اور کفار نظر وغیرہ سب قرض ہیں اگر جو ہے میت کا وکیل ان تمام چیزوں کو کرتا ہے تو یہ در حقیقت موکل کا فعل مانا جائے گا یہ عی سال ثواب کے اوپر ایک مدلل بحث تھی اس کے تمام پہلوؤں پر میں نے بحث کر لی ہے اور جن جن احادیث سے شبہ پیدا ہوتا تھا ان تمام احادیث کو سامنے رکھ کر کے میں نے بحث کر لیے اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے واخر الحمد الحمدللہ رب العالمین